ایمان نماز حج اور روزہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ہر مسلمان کا ان کو جاننا نہایت ضروری ہے ان میں سے سے چار ارکان ایمان نماز حج اور روزے متعلق ممنوع امور کی یہاں نشاندہی کی جا رہی ہے مومن کے عقیدے سے متعلق امور نمبر ایک اسلامی شریعت میں شرک سے منع کیا گیا ہے خواہ سگیرہ ہو یا کبیرہ چھپا ہوا ہو یا ظاہر نمبر دو نجومیوں اور کاہینوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے اور جو وہ بتائیں اس پر یقین کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر تین اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے قربانی کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر چار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے لب کو شاہی سے منع کیا گیا ہے نمبر پانچ تعویز لٹکانے سے منع کیا گیا ہے ایسی چیزیں پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے جو نظر بس سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہیں نمبر چھ دو افراد میں جدائی کروانے یا ان کو ملانے کے لیے کیے جانے والے جادو ٹونے سے منع کیا گیا ہے کسی بھی قسم کے جادو ٹونے سے بلا موم بھی منع کیا گیا ہے نمبر سات نجوم و کہانت میں مشغول ہونے سے منع کیا گیا ہے ستاروں اور سیاروں کے انسانی زندگیوں اور حالات پر اثر انداز ہونے کا عقیدہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس بات میں بھی یقین رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ مختلف اشیاء نفع پہنچاتی ہیں جبکہ اللہ احکم الحاکمین ہے انہیں اس طرح کے نفع کے نئے پیدا نہیں فرمایا نمبر آٹھ اللہ کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ ہمیں اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کے بارے میں اور سوچ ہی رکھنی چاہیے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے نمبر نو کسی مسلمان کو جہنم میں کہنے سے منع کیا گیا ہے نمبر دس واضح دلیل و برہان کے بغیر کسی مسلمان کو کافر کہنے سے منع کیا گیا ہے نمبر گیارہ کسی سے اللہ کے نام پہ کوئی کام کروانے یا کچھ مانگنے سے منع کیا گیا ہے البتہ اگر کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرے تو اس سے انکار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے الا یہ کہ وہ گناہ کا گناہ کا کام نہ ہو کیونکہ یہ اللہ کے حق کی تقریم ہے نمبر تیرہ وقت یا زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اللہ ہی اس کا نگران ہے نمبر چودہ تو ہم پرستی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ مایوسی کی ایک شکل ہے نمبر پندرہ مشرقین کے ممالک میں جانے اور وہاں رہائش پذیر ہونے سے منع کیا گیا ہے نمبر سولہ کفار یہود عیسائی مشرقین اور دوسرے اللہ کے دشمنوں کو ایمان والوں کی بجائے ایسے قریبی دوست بنانے سے سے منع کیا گیا ہے ہے جن مشورہ و محبت روا رکھا جاتا نمبر اٹھارہ دکھاوے یا شہرت کے حصول کی خاطر اپنے اچھے اعمال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح وہ رضائے الہی کی طلب کے جذبے سے خالی ہو کر ضائع نہ ہو جائے نمبر اٹھارہ کسی پہ اپنے احساسات کا یوں اظہار کہ وہ پشمان ہوا اور اسے تکلیف پہنچے اس سے بھی منع کیا گیا ہے نمبر انیس تین جگہوں کے علاوہ عبادت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے مکہ میں مسجد الحرام مدینہ میں مسجد نبوی اور بیت المقدس میں مسجد اقسا نمبر بیس قبروں کے اوپر تعمیر سے منع کیا گیا ہے اور انہیں عبادت گاہ بنانے سے منع کیا گیا ہے نمبر اکیس صحابہ کو برا بھلا نہ کہنے سے منع کیا گیا ہے صحابہ کے مابین ہونے والے تنازعات و مجارات سے بے بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر بائیس تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر تیئیس علم کے بغیر قرآن کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے قرآن کے بارے میں غلط مباحثے اور دلالیل کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے نمبر چودیس نمبر چوبیس قدریے اور دوسرے بدتی فرقوں کے پیروکاری میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری سے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نمبر پچیس کفار کی جھوٹے خداؤں کی تصویر کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں وہ اللہ جل شانہوں کے بارے میں بد کلامی کریں گے نمبر چھبیس سفر کا بازی سے منع کیا گیا ہے نمبر ستائیس اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے نمبر اٹھائیس اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو حلال اور حلال کردہ امور اشیاء کو حرام کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر انتیس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جھکنے اور سجدہ ریز ہونے سے منع کیا گیا ہے نمبر تیس منافقین اور فاسقین کی محفل میں لطف اٹھانے یا ان کو خوش کرنے کے لیے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے نمبر اکتیس حق پہ قائم لوگوں کی جماعت سے دور رہنے سے منع کیا گیا ہے نمبر بتیس مونچھوں کو بڑھا کر اور داڑھی کو کاٹ کر یہود و عیسائیوں اور آتش پرستوں کی روش پر چلنے سے منع کیا گیا ہے اس کے برعکس ہم مسلمانوں کو موچھے کاٹنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے نمبر کفار کو سلام میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر چونتیس اہل کتاب اپنی کتب میں سے جو بیان کرتے ہیں اس کی تصدیق یا تقدیر سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے نمبر پینتیس مذہبی معاملات میں علم حاصل کرنے یا نفع اٹھانے کی نیت سے اہل کتاب سے استفسار اور سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر چھتیس اپنے بچوں جھوٹے خداؤں اللہ کے دشمنوں آبا و اجداد یا اپنی عزت کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے نمبر سینتیس یہ کہنا جو اللہ چاہے اور جب آپ اللہ کے سوا کوئی اور چاہے منع کیا گیا ہے نمبر اڑتیس کسی غلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مالک یا مالکن کو رب ربتی کہے اسے چاہیے کہ اسے سردار یا آقا کہہ کر پکارے نمبر انتالیس کسی مالک کو جائز نہیں کہ اپنے غلام کو ابد یا مستی کہے اسے اسے چاہیے کہ وغیرہ کہہ کر پکارے نمبر نمبر چالیس یہ کہنا کیسا برا زمانہ آ گیا ہے ہے منع اکتالیس ایک دوسرے پہ اللہ کی لانت اور پٹکار ڈالنے سے منع کیا گیا ہے نمبر تینتالیس ایک دوسرے کے لیے جہنم کے خواہش دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز سے متعلقہ امور نمبر ایک سورج کے طلوع نصف نہار اور غروب کے وقت نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ سورج شیطان کے سینکڑوں کے درمیان سے طلوع و غروب ہوتا ہے جب سورج کی پرشتش کرنے والے کفار اسے طلوع یا غروب ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ اسے سجدہ کرتے ہیں نمبر دو فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نمبر تین اثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے مندرجہ بالا دو امور میں عام نفل نمازوں سے منع کیا گیا ہے جو بغیر کسی خاص مقصد کے لیے ادا کی جاتی ہیں البتہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد جیسے نوافل ان اوقات میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں نمبر چار گھروں کو قبرستان کی طرح بنانے سے منع کیا گیا ہے یعنی ان میں نفل نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نمبر پانچ فرض نماز کی ادائیگی کے متصل بعد نوافل کی ادائیگی ممنوع ہے ان دونوں کے کے درمیان ذکر کرنا چاہیے چاہیے یا باہر جا کر اندر آنا نمبر چھ فجر کی بعد نماز تک دو سنت رکعت کے علاوہ کچھ ادا کرنا منع کیا گیا ہے نمبر سات نماز کے کسی رکن میں امام سے پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر آٹھ ایک صف مکمل ہو جانے کے بعد اس کے پیچھے دوسری لائن میں اکیلے کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے نمبر نو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے نمبر دس نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے منع کیا گیا ہے نمبر گیارہ رکوع و سجود میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے البتہ سجدے میں کوئی سی قرآن دعا بھی مانگی جا سکتی ہے نمبر بارہ اپنے کندھے ننگے کیے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جب کھانا تیار ہوا آدمی اسے کھانا چاہتا ہو بھوک محسوس رہ رہی ہو تو نماز پڑھنا منع ہے نمبر تیرہ جب کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ وغیرہ کی حاجت ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ یہ چیزیں اسے نماز کی طرف کامل توجہ سے غافل و محسوس رکھتی ہیں نمبر چودہ خانوں اور قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانت کی گئی ہے نمبر پندرہ کوے کی طرح جلدی جلدی ٹھونگے مارتے ہوئے اوپر نیچے جاتے ہوئے نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے تیزی تیزی رکوع و سجود کرنا منع ہے نمبر سولہ نماز میں شکاری درندوں کی طرح اپنے بازو پھیلانا منع کیا گیا ہے نمبر سترہ سجدے کی حالت میں اپنے بازو کتے کی طرح بچھانے سے منع کیا گیا ہے نمبر اٹھارہ مسجد میں اونٹ کی طرح اپنی ایک جگہ مخصوص کر لینا اور ہمیشہ وہی نماز ادا کرنا منع ہے نمبر انیس اونٹوں کے قیام گاہ میں نماز ادا کرنا منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں نمبر انیس نماز میں زمین صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے البتہ اگر کنکری وغیرہ دور کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تو ہاتھ سے صرف ایک دفعہ صاف کرنا کافی ہے نمبر انیس نماز میں منہ ڈھانپنے سے منع کیا گیا ہے نمبر بیس نماز میں اپنی آواز اتنی بلند کرنا کہ دوسرے لوگ پریشان ہو منع ہے نمبر اکیس نیند کی حالت میں قیام اللیل جاری رکھنا منع ہے اس حالت میں سون جانا بہتر ہے بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں نمبر بائیس تمام رات نوافل ادا کرنا منع کیا گیا ہے بالخصوص اگر ایسا مستقل طور پر کیا جائے نمبر تیئیس نماز میں جمعیہ لینا اور ری خارج کرنا منع ہے نمبر چوبیس مسجد میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا منع کیا گیا ہے نمبر پچیس نماز میں اپنے کپڑے اور بال سنوارنا منع کیا گیا ہے نمبر انتیس ایک دفعہ ٹھیک کرنے سے ادا کی گئی نماز دہرانا منع ہے اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہے جو شیطانی اس کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں نمبر تیس اگر نمازی کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں نہیں تو اسے اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیے حتیٰ کہ وہ ری کی آواز سن لے یا اسے سونگ نہ لے نمبر اکتیس نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں دائروں کی شکل میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے نمبر بتیس جمعہ کے دوران کنکریوں وغیرہ سے کھیلنے سے منع کیا گیا ہے نمبر تینتیس خطبہ جمعہ میں اضطراب کے اظہار بولنے سے منع کیا گیا ہے نمبر چونتیس خطبے کے دوران رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھنا منع کیا گیا ہے نمبر پینتیس خطبے کے دوران اپنے اوپر چادر لے کر مکمل جسم چھپا کر بیٹھنا منع کیا گیا ہے نمبر چھتیس خطبے کے دوران اپنی انگلیوں کو تشہیر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پسانا کی شکل میں رکھنا منع کیا گیا ہے نمبر سینتیس جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی اور نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے نمبر سینتیس کسی معقول وجہ کے بغیر امام کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازیہ سے اونچی جگہ کھڑا ہو نمبر انتالیس کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا منع کیا گیا ہے نمبر چالیس کسی نمازی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے دے نمبر اکتالیس اگر کسی کے سامنے سے سترا پڑا ہے تو اس کے اور سترے کے درمیان سے کسی کو نہ گزرنے دے البتہ سترے کے آگے سے لوگ گزر سکتے ہیں نمبر تینتالیس نماز میں قبلے کی طرف یا داہنی طرف تھوکنا منع ہے البتہ اپنے بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک پھینکنا جا سکتا ہے نمبر چوالیس Ahí کسی نماز پڑھنے والے کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنا جوتا اپنے دائیں یا بائیں طرف رکھ لے اگر وہ ضرور ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو پریشان کرے اسے چاہیے کہ اپنا جوتا اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھے اگر کسی شخص کو شک ہو کہ کہیں وہ نماز عشاء ضائع نہ کر بیٹھے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء سے قبل سوئے نمبر پینتالیس کسی شرع عذور کے بغیر عشاء کے بعد بولنا منع ہے نمبر چھیالیس کسی شخص کے علاقے میں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے ہے اس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا منع ہے نمبر سینتالیس مہمان کے لیے روا نہیں کہ وہ کی امامت کروائے اللہ یہ کہ میزبان خود اس سے ایسا کرنے کے لیے کہے نمبر اڑتالیس کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان لوگوں کی امامت کروائے جنہیں اس پہ شرعی اعتراضات ہوں مسجد سے متعلق امور مسجد میں خرید و فروخت منع ہے گمشدہ اور مل جانے والی چیزوں کا اعلان منع ہے نمبر دو مسجد کو رستے کے طور پہ استعمال کرنا منع ہے مسجد کو اللہ کے ذکر اور نماز کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا منع ہے نمبر تین مسجد میں شرعی سزائیں دینا منع ہے نمبر چار جب کوئی شخص مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اسے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہی تصور کیا جاتا ہے اور نماز نہیں تشریف منع ہے نمبر پانچ جب اذان دے دی جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے بغیر مسجد سے چلا جائے نمبر چھ مسجد میں آنے کے بعد دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بغیر بیٹھنا منع ہے نمبر سات جب اقامت کہہ دی جائے تو نماز کی طرف دوڑ کر جانا منع ہے بلکہ سنجیدہ اور باوقار طریقے سے چل کر آنا چاہیے نمبر آٹھ مسجد کے دو ستونوں کے مابین صف قائم کرنا منع ہے اللہ یہ کہ ایسا کرنا بامر مجوری ہو نمبر نمبر نو مسجد میں لہسن پیاز اور تیز بو والی چیز کھا کر آنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں نمبر دس کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں ایسی چیز لے کر چلے جو کسی مسلمان کو نقصان کا باعث بن سکتی ہے نمبر دس اگر شرعی شرائط پوری ہوتی ہوں تو خواتین کا مساجد میں جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے نمبر بارہ کسی مسلمان خاتون کے لیے خوشبو لگا کر مسجد جانا منع ہے نمبر تیرہ اعتکاف کے دوران کسی خاتون سے مباشرت ناجائز ہے نمبر چودہ مساجد کی تعمیر میں نمود و نمائش اور مقابلہ بازی کرنا منع ہے مساجد کو فخر و تقبیر اور اپنی طرف منسوب کرنا نمبر پندرہ مساجد کو سرخ یا زد رنگ کرنا نقش و نگار کرنا یا کوئی بھی ایسا ایسا کام کرنا جس سے نمازوں کی توجہ منتشر ہو حج اور قربانی سے متعلق امور نمبر ایک کسی عذر دلیل کے بغیر حج میں تاخیر منع ہے نمبر دو حج میں عورتوں کی طرف میلان اسیان اور لڑائی جھگڑا منع ہے نمبر تین احرام کی حالت میں قمیص شلوار پگڑی چوغا یا جورا پہننا منع ہے نمبر چار کسی خاتون کا احرام کی حالت میں نقاب اور دستانے پہننا منع ہے نمبر پانچ حرم کے حدود میں موجود کسی درخت کو کاٹنا جھاڑنا یا اکھاڑنا منع ہے نمبر چھ حرم کی حدود میں ہتھیار لے کر چلنا منع ہے نمبر سات حرم کی حدود میں موجود جانوروں سے چھیڑ چھاڑ کرنا یا ان کا شکار کرنا منع ہے نمبر آٹھ گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے اللہ یہ کہ مالک کی تلاش کے لیے ایسا کیا جائے جائے نمبر نو احرام کی حالت میں فوت ہو جانے والے شخص کو خوشبو نہ لگائی جائے سر نہ ڈھکا جائے اور نہ اس کا جسم مسالے وغیرہ لگا کر محفوظ کیے جائے بلکہ اسے احرام کے اسی لباس میں دفن کر دیا جائے قیامت کے روز وہ اسی طرح تلبیہ پڑتا ہوا اٹھایا جائے گا نمبر دس طواف مکمل کرنے سے پہلے حج کو نہ چھوڑا جائے البتہ حیض نفاذ والی خواتین ایسا کر سکتی ہیں نمبر گیارہ عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنا منع ہے نمبر بارہ جانور ذبح کرنا منع ہے نمبر تیرہ قصاب کو قربانی کے لیے اجرت دینا منع ہے نمبر چودہ جس شخص نے قربانی کری ہو اس شخص کے لیے منع ہے کہ وہ دل کے پہلے دس دنوں میں اپنے ناخن بال یا کوئی بھی چیز اپنی جلد سے روزے سے متعلق امور عید الفطر کے روز اور عید الاضحیٰ کے چار دن یوم نہر اور اس کے بعد آئندہ متصل تین دن روزے رکھنا منع ہے نمبر دو شک کے دنوں کا روزہ رکھنا منع ہے مثلا جب رویت ہلال وغیرہ کا مسئلہ ہو نمبر تین جمعہ یا ہفتے کا روزہ خود پہ واجب کر لینا منع ہے نمبر چار وشال روزہ مستقل رکھنا ناغا بالکل نہ کرنا کرنا منع ہے نمبر پانچ رمضان المبارک سے ایک یا دو دن قبل روزے شروع کر دینا منع ہے نمبر چھے شابان کے آخری پندرہ ایام میں روزے رکھنا منع ہے اللہ یہ کہ کسی کی باقاعدہ عادت ہو اور وہ اسی روٹین کے تحت روزہ رکھے نمبر سات دو دن مسلسل روزہ رکھنا منع ہے یعنی درمیان میں افطار نہ کیا گیا ہو نمبر سات یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں روزہ رکھنا منع ہے نمبر نو البتہ اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے نمبر دس روزے کے دوران اپنے ناک اور منہ میں سے پانی چڑھانا منع ہے نمبر دس اگر کسی خاتون کا خاون گھر پہ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ رکھے نمبر بارہ کچھ نہ کچھ کھا پی کر سہری کرنا ضروری ہے خواہ پانی کے ایک گھوٹ سے ہی کیوں نہ ہو نمبر تیرہ روزے کے دوران فحاشی گالی گلوچ سخت گیر گفتگو اور لڑائی منع ہے